تجید لے گئے اور بلکہ تک کی عبرت کی تیاری شروع کری اور رات کی تاریخی میں تعالیٰ کے ساتھ روانہ ہو گئے ان مخالفت کا زور تھا اور کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کرتے تھے اس لیے مکہ سے چار ماہ کے کے فاصلے پر ایک بہار میں جسے گار کہا جاتا ہے وہاں چلے گئے کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے اور گار تک پہنچ گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ اللہ اللہ تعالیٰ گھبرا گئے مگر رسول صلی علیہ وسلم نے فرمایا تو گھبراؤں نہیں خدا ہمارے حضرات ہے کفار ان دونوں حضرات کو نہ دیکھ سکے اور واپس چلے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گار میں تین روز رہے چوتھے روز وہاں سے روانہ ہو گئے اور رات دن برابر چلتے رہے راستے میں سورا کا نامی ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا مگر وہ بھی ناکام اور نامراد ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشقت اور خطرات سے بھرا ہوا سفر طے کرتے ہوئے مدینہ پہنچے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرجوش استقبال ہوا نمبر دو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے اندر مختلف قسم کے تیل کے خزانے رکھے ہیں جن میں پیٹرول ڈیزل اور بجلی کا تیل انسانی ترقی کے لیے بہت ہی اہم اور ضروری ہے آپ دیر کی جتنی اہمیت اور ضرورت ہے اتنی پہلے کبھی نہ تھی انسان رات میں مسلسل تیل نکالتا ہی جا رہا ہے لیکن تیل کے تفائی کے ختم ہونے کا اندیشہ ہی نہیں اندازہ لگائیے کہ اگر یہ تیل کے ذخیرے ختم ہو جائے تو انسانی زندگی پھیل جائے گی ذرا غور کیجیے کہ زمین کے اندر تیل کے یہ ذخیرے کس نے رکھے یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے اور ہمارے پاس ہر چیز کی خزانے ہیں اور ہم اسے ایک متعین انداز سے اتارتے رہتے ہیں نمبر تین ایک فرض کے بارے میں قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو فائدہ والدین کی مشقت اور محنت سے بچوں کی پرورش کرتا ہے اس لیے والدین کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا اور ان کی ضروریات کو اپنی طاقت اور حیثیت کے مطابق پوری کرنا ضروری ہے ایک سنت کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے چار رکعت اور فجر سے پہلے کی دو رکعت کبھی نہیں سوچے تھے ایک اہم عمل کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن پڑھے سیکھے اور اس پر عمل کرے تو اس کو قیامت کے دن نور سے بنا ہوا تاج پہنایا جائے گا کی روزنی سورج کی روشنی کی طرح ہوگی اس کے والدین کو ایسے جوڑے پہنائے جائیں گے کہ تمام دنیا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی وہ عرض کریں گے کہ یہ جوڑے ہمیں کس وجہ سے پہنائے گئے تو ارشاد ہوگا کہ تمہارے بچے کی قرآن وصول کرنے کے بندے ہیں ایک گناہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کر گناہ کو معاف کر سکتا ہے مگر اس آدمی کو معاف نہیں کریں گے جو شکر کی حالت میں مر جائے دوسرا وہ آدمی جو کسی یعنی بے گناہ مسلمان بھائی کو جان بوجھ کر قتل کر دے نمبر سات دنیا کے بارے میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تقریر میں فرمایا غور سے سن لو دنیا ایک وقتی فائدہ ہے جس سے ہر شخص فائدہ اٹھاتا ہے چاہے نیک ہو یا گنہگار نمبر آٹھ آخرت کے بارے میں قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنتی جنت میں داخل ہو کر کہیں گے حمد اور شکر اس اللہ کے لیے ہے کہ جس نے ہم سے ہر قسم کا غم دور کر دیا بے شک ہمارا رب بڑا بخشنے والا بڑا قدردان ہے جس نے اپنے فضل سے ہم کو ہمیشہ رہنے کی جگہ میں اتارا جہاں نہ ہم کو کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ ہم کو کسی قسم کی تھکان محسوس ہوگی نمبر نو طب نفی سے علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دست کا گوشت بہت پسند تھا یعنی اکمیران کا فائدہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بکری کے گوشت میں سب سے ہلکی غذا کا حصہ دست ہے اس کے کھانے سے پیٹ میں بھاری بند نہیں ہوتا نمبر دس قرآن کی نصیحت دعا میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تم اپنے رب سے انتظار گرا کر اور چھپ کے بھی دعا کیا کرو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ حد سے نکل جانے والوں کو پسند نہیں کرتا اور زمین میں اس کے بعد فساد مت پھیلاؤ اور قدر اور رحمت کی امید رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اچھے کام کرنے والوں کی بڑی ہے